نے اپنے بندوں کو بھیج دیا ہے اب ہمارے لیے انتخاب مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ وقت کی تنگی ہوتی ہے کیا کریں لیکن بہرحال ہم آئے اسی لیے ہیں کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کریں جعفر ادھر آؤ جعفر ہے بھائی تنگی داما کی پھر شکایت ہے اتنا وسیع وسیع ماشاء اللہ سہن ہے لیکن پھر بھی ذرا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے ذالک فضل اللہ ہوتی ہی اللہ جو ساتھی دائیں بائیں ادھر ادھر ہو جائے آ گیا شاہ بھائی شاہ تھوڑا بس گزرنے کی جگہ خالی چھوڑ دیں کوسل ہاں۔ شریف اللہ دیروز در پست